کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے لوٹا دیں گے ہر شے مدارس کی خاطر لٹا دیں گے ہر شے مدارس کی خاطر کسی کو انہیں ہم کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے یہ اسلام کی عظمتوں کے نشاں ہیں انہی سے تو ملت کے جذبے جب ہے یہ اسلام کی عظمتوں کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے لوٹا دیں گے ہر شے مدارس کی خاطر کسی کو انہیں ہم مٹانے نہ دیں گے نہ ڈر ہے جری ہے شجاعت میں ڈالے سبھی اہل ایمان اہل ایمان غیرت کے پالے جہاں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے کسی فتنا گر نے اگر کی ہم چپٹ لیں گے بڑھ کے یہ کی جسارت کسی فتنہ گرنے اگر کی حماقت چپٹ لیں گے بڑھ کے یہ اس کی جسارت بلا دیں گے ظالم کو اس کی رعونت جہاں پہ اسے ظلم ڈھانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے یہ بو جہل کے بھائی فرعون سورج چلے آ رہے اب رہا کے ہے لشکر یہ بو جہل کے بھائی فرعون چلے آ رہے اب رہا کے ہیں لشکر کچل دیں گے ان کو بن کر سلامت انہیں لوٹ جانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں اگرچہ ہے دشمن کی تلوار سر پر مسلط ہے تاغوت کے یار سر پر اگرچہ ہے دشمن کی تلوار سر پر مسلط ہے تاغوت کے یار سر پر ہے اپنا حق کی بجھانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے دیں گے لوٹا دیں گے ہر شے مدارس کی خاطر لوٹا دیں گے ہر شے مدارس کی خاطر کسی کو انہیں ہم مٹانے نہ دیں گے کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پر خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے خدا کے گھر کو گرانے نہ دیں گے